انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو